واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين आदम السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی اے نبی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا ان میں سے ایک کی نظر تو قبول کی گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوا والوں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دو ذخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدلہ ہے بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمدہ کر دیا اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا ہونے سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے واقع حابیل و قابیل اور حسد و بغض کا انجام اس قصے میں حسد و بغض سرکشی اور تکبر کا انجام بد بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی دو سلبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی اور ایک اللہ کا ہو کر مظلوم بن کر مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا اور دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا اور دونوں جہانوں میں برباد ہوا اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی آپ کے ساتھیوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا صحیح صحیح بے کم و کاست قصہ سنا دو ان دونوں کا نام حابیل و قابل تھا مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی اس لیے یوں ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکا لڑکی دو ہوتے تھے پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کے لڑکی ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابل کی بہن خوبصورت تھی تو قابل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا حابیل کی خیرات قبول ہو گئی پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی ان آیتوں میں ہے مفسرین کے اقوال سنیے آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے نکاح کا قاعدہ جو اوپر مذکور ہوا بیان فرمانے کے بعد مروی ہے کہ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خوبرو تھی جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا آدم علیہ السلام نے اس سے روکا اب دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے آدم علیہ السلام اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں حکم ہوا مکے میں ہے تم وہیں جاؤ آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا اس نے انکار کیا زمین سے کہا وہ بھی انکاری ہو گئی پہاڑوں سے کہا انہوں نے بھی انکار کیا قابل سے کہا اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں آپ جائیے آ کر ملاحظہ فرما لیں گے اور خوش ہوں گے اب حابیل نے خوبصورت موٹی تازی بھیڑ نام ربانی پر ذبح کی اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کی راہ میں نکالا آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی اس نے اللہ کی راہ کرنے کے بعد اس میں اچھی اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھیں چونکہ قابل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آنے کی اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے یہی بھیڑ جنت میں پلتی رہی اور یہی وہ بھیڑ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا ایک روایت میں کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام قربان کیا اور خوشی کے ساتھ برخلاف اس کے قابل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت رد دی اور واحیہ چیز اور وہ بھی مرے جی سے اللہ تعالیٰ کے نام نکالی تھی حابیل تو مندی اور طاقتوری میں قابل سے زیادہ تھا تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم و زیادتی سہلی اور ہاتھ نہ اٹھایا بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ حابیل کو چاہتے ہیں اس لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس گانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں گا یعنی اپنے بھائی کو قتل کر کے ہی دم لوں گا موقع کا منتظر تھا ایک روز اتفاقاً حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے آدم علیہ السلام نے قابل کو بھیجا یہ ایک چھری اپنے ساتھ چھپا کر چلا راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا میں تو تجھے مار ڈالوں گا تیری قربانی قبول ہوئے میری نہ ہوئی اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین اور عمدہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ تعالیٰ کے نام نکالی اور تو نے ردی دی واہی چیز نکالی اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتے ہیں اس پر وہ اور بگڑا اور چھری گھوپ دی حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا خوف کر مجھے قتل نہ کر لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا قابل نے اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے میں ہی اس کا حقدار ہوں یہ بھی مروی ہے کہ قابل نے گیہوں نکالے تھے اور حابیل نے گائے کی قربانی کی تھی چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جسے صدقہ دیا جائے اس لیے یہی دستور تھا کہ صدقہ نکال دیتے آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا جاتی یہ نشان تھا قبولیت کا اس برتری سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی بڑا بھائی غصہ کھا گیا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گیا یوں ہی بیٹھے بیٹھے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی نکاح کے اختلاف مٹانے کی وجہ نہ تھی قرآن کے ظاہری الفاظ کا اقتباب یہی ہے کہ باعث ناراضی عدم قبولیت قربانی تھی نہ کچھ اور ایک روایت مندرجہ روایتوں کے بھی خلاف بھی ہے کہ قابل نے کھیتی اللہ کے نام نظر دی تھی جو قبول ہوئی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں اور یہ مشہور امر کے خلاف ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتے ہیں جو اپنے فعل میں اللہ سے ڈرتا ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ میدان قیامت میں ہوں گے جو ایک منادی یعنی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ پرہیزگار کہاں ہیں پس پروردگار سے ڈرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور رب کے بازو کے نیچے جا ٹھہریں گے اللہ تعالیٰ ان سے رخ پوشی کریں گے پردہ راوی حدیث ابو عفیف سے دریافت کیا گیا کہ متقی کون ہے فرمایا وہ جو شرک اور بت پرستی سے نیز قبر پرستی اور ہر قسم کے شرک سے بچیں اور خالص رب تعالیٰ کی عبادت کریں پھر یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے جس نیک وقت کی قربانی قبول کی گئی تھی وہ اپنے بھائی کے اس ارادے کو سن کر اس سے کہتا ہے کہ خیر تو جو چاہے کر میں تو تیری طرح کروں گا نہیں بلکہ میں صبر سہار کر لوں گا تھے تو زور طاقت میں یہ اس سے زیادہ مگر اپنی بھلائی نیک بختی اور توازو فروتنی اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تو گناہ پر آمدہ ہو جائے لیکن مجھ سے اس جرم کا ارتکاب نہیں ہونے کا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں وہ تمام جہانوں کے رب ہیں صحیحین میں ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھیڑ گئے تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول قاتل تو خیر لیکن مقتول کیوں ہوا رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کا لالچی تھا سرن ترمیدی وغیرہ میں بن ابی اوقاس سے مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ باغیوں نے عثمان ذنورین نورین رضی اللہ عنہ کو گھیر رکھا تھا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان قریب فتنہ برپا ہوگا بیٹھا رہنے والا اس وقت کھڑے رہنے والے سے اچھا ہوگا اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی میرے گھر میں بھی گھس آئے اور مجھے قتل کرنا چاہے تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا یعنی آدم علیہ السلام کے اس دوسرے بیٹے کے مانند ہو جا جس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں ظلمن قتل ہو جانا گوارا کر لیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے خود اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا نبی داود کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت میں سب سے پہلے جس نے اس آیت پر عمل کیا وہ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں ایک مرتبہ ایک جانور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور آپ کے ساتھ ہی رسول اللہ کے پیچھے ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر بتاؤ تو جب لوگوں پر ایسے فاقے آئیں گے کہ گھر سے مسجد تک نہ آ سکیں گے تو تم کیا کرو گے میں نے کہا جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہو فرمایا صبر کرو پھر فرمایا جب کہ آپس میں خون ریسی ہوگی یہاں تک کہ ریت کے پتھر بھی خون میں ڈوب جائیں گے تو تم کیا کرو گے میں نے وہی جواب دیا تو فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور دروازے بند کر لو کہا پھر اگرچہ میں نہ اتروں فرمایا تم ان میں چلے جاؤ جن کو تم جانتے ہو جن میں کہ تم ہو اور وہیں رہو عرض کیا کہ پھر میں اپنے ہتھیار ہی کیوں نہ لے لوں فرمایا پھر تو تم بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ گے یعنی ان کی فتنہ پروری میں خود بھی فتنہ پرور ہو جاؤ گے بلکہ اگر تمہیں کسی کی تلوار کی شوائیں پریشان کرتی نظر آئیں تو بھی اپنے منہ پر کپڑا ڈال لو تاکہ تمہارے اور خود اپنے گناہوں کو وہی لے جائے یہ روایت مسند احمد اور سنن نبی داود کی ہے